يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من هم بحسنة أو بسيئة قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال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 ما علمتنا إنك کا انت الحلیم الحکیم شرح لي صدری ويسر لي أمري وحد العقل من لسانی يفقه قولی أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من ہم بے حسانہ دن اور بے یہ باب نمبر اکتیس ہے کتاب الرقاق سے اور اس باب کا ترجمہ یہ ہے ہم جو شخص ارادہ کرے حسنت نیکی کا او بسن یا گناہ کا تو اس کے لیے کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں حکم بیان نہیں کیا کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے اس کے لیے کیا ہے اور جو گناہ کا ارادہ کرے اس کے لیے کیا ہے کیونکہ وہ حکم کئی انواع پر مشتمل ہے اور طویل ہے پھر دوسری بات یہ کہ جو حدیث اس باب کے تحت ذکر کی ہے اس میں تمام تر تفصیل کے ساتھ حکم بیان ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اشارہ دے دیا اور یہ بتا دیا کہ اس کا حکم آگے حدیث میں بیان ہو رہا ہے تو اسی کو لے لیا جائے وہی اس باب کا جواب ہے حدیث جو ذکر کی ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیما یروی عن ربی ہی ان احادیث میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے ہیں اپنے رب سے نبی علیہ السلام جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ اپنے رب سے روایت فرما رہے ہیں تو ایسی حدیث کو حدیث خود سی کہا جاتا ہے یا حدیث الہی کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ قال اللہ صحابی قال رسول اللہ کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ فرمائیں وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے یہ حدیث الہی کہلاتی ہے ان اس میں ایک امر موقع ہے ویسے تو ہر حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہی ہے اور معینت کو اللہ انہی یو ہے کہ آپ اپنی خواہش سے کبھی دین کے معاملے میں بات نہیں فرماتے بلکہ دین کی بات جب بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہوتی ہے تو ہر حدیث اللہ تعالیٰ کی وہی ہے لیکن جس حدیث میں نبی علیہ السلام بطور خاص قاض اللہ کہہ دیں وہ اور معاملہ مؤقد ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ایک طرح کی توجہ سننے والے اور پڑھنے والے کی اس جانب مبزول ہو جاتی ہے یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ان اللہ قطب الحسناتی و سیات بے شک اللہ رب العزت نے لکھ دی ہیں نیکیاں اور گناہ نیکیاں بھی لکھ دیں اور گناہ بھی لکھ دیے یہ ایک اجمالی فرمان ہے کہ نیکیاں بھی اللہ نے لکھ دی اور گناہ بھی لکھ دیے ثم بین نظال پھر اس اجمال کی تفصیل خود ہی بیان کی چنانچہ ان اللہ کاطب الحسنات سیاحت یہ جملہ اجمال ہے اور آگے فمن ہم بحسن آخر تک یہ تفصیل اس اجمال کی تفصیل جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرما دی فمن حسن حسن فلم یا عمل ہے کاتاب الحسن حسن کا ملا جو بندہ ارادہ کر لے کسی نیکی کا فلم یہ عمل ہے اسے کر نہیں سکا تو کتاب اللہ لہو اللہ تعالیٰ لکھے گا اس کے لیے ان اپنے پاس حسنتن کا میلا ایک مکمل نیکی یعنی ارادہ نیکی کا کیا اور وہ نیکی کر نہیں سکا تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دے گا یہ ایک نوع یا ایک حالت ہے یعنی بندے کا ارادہ نیکی کرنے کا ہے کہ اور وہ نیکی کر نہیں سکا یعنی کل یا پرسوں یا آج یا رات کو فلاں نیکی کرنی ہے فلاں عمل صالح کرنا ہے بندے نے یہ پختہ ارادہ کر لیا اور واقعی وہ ارادہ اس کا پختہ ہے عزم ہے اللہ تعالی بندے کے دل کے ارادے کو جانتا ہے ارادہ اگر سچا ہے مگر وہ عمل کر نہ سکا وہ نیکی کر نہ سکا تو اللہ تعالیٰ محض ارادے پر اسے اجر دے دے گا یہ ایک دین اسلام کی سماحت اور وسعت اور برکت کہ صرف ارادے پر ایک نیکی مل گئی اللہ تعالیٰ کے لکھنے کا میں نے اللہ تعالیٰ کا قلم کو حکم دینا اور قلم لکھتی ہے اول ما خلق اللہ قلم تو اللہ تعالیٰ کے امر سے قلم لکھتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتے ہیں ملائکہ لکھتے ہیں تو جو بندہ نیکی کا ارادہ کر لے اور وہ نیکی کر نہ سکا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دے گا یہ پہلی حالت بندے کا ارادہ خیر ارادہ عمل صالح یا نیکی کا ارادہ جملے پر ذرا غور کریں فمن ہم بحسن جس بندے نے بھی یعنی اس میں عموم ہے کوئی بھی بندہ مرد ہو عورت ہو بڑا ہو چھوٹا ہو آزاد ہو غلام ہو مالدار ہو یا فقیر ہو کوئی بھی بندہ ارادہ کرے بے حسانہ نیکی کا فلم یا عمل ہے اور وہ نیکی کر نہ سکا تو کہتا بہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھے گا لہو اس بندے کے لیے بندے کے لیے لکھنا یہ ایک بڑا محبت بڑا اسلوب ہے کہ اپنے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ لکھے گا بندے کے لیے بڑی اس لفظ میں ایک لذت اور بہت ہی پیار بھرا انداز اور آگے ان اپنے پاس یعنی اللہ اپنے پاس لکھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاس لکھے گا اس بندے کے لیے عندہ اپنے پاس یہ بھی اس نیکی کے شرف کی دلیل کہ نیکی کا لکھا جانا اور محفوظ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ وہ نیکی دینے والا ہے اور وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اور محفوظ ہے تو وہ بڑی قابل قدر ہے وہ نیکی اور بہت زیادہ شرف اور عزت کی حامل ہے اس کی ایک دلیل یا ایک مثال یہ سمجھ لیں کہ قیامت کے دن یہ مسرت احمد کی حدیث کے مطابق اللہ مشہد الخلائق ایک بندے کو پکارا جائے گا یو ساخ ایک بندے کو پکارا جائے گا تمام مخلوقات کے سامنے اور پوری دنیا سن رہی ہے حدیث طویل ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب اس کو پکارا جائے اگر وہ آ رہا ہوگا حساب و کتاب کے لیے تو یون شروع رہو کس عمر کس عمر سے جلن تو ننانوے رجسٹر کھلے پڑے ہوں گے فی ہا سیاحت جس اس کے گناہ درج ہیں ننانوے رجسٹر ہر ہر رجسٹر تا حد نکاح ہے اس کی موٹائی اور اس کی لمبائی چوڑائی تا حد نکاح ہے اور وہ ننانوے جو رجسٹر ہیں وہ گناہوں سے بھرے ہوئے اور نیکی کوئی بھی نہیں فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھلا ان نہ لہو ان دی حسن کہ اس بندے کے لیے میرے پاس ایک نیکی یعنی وہی لہو اس بندے کے لیے وہی پیار بھرا انداز اور ان بھی یہ اس نیکی کا شرف ہے کہ وہ نیکی میرے پاس موجود اور محفوظ ہے یہاں بھی عندہ اللہ تعالیٰ وہ ایک نیکی اپنے پاس لکھ لے گا یہ اس نیکی کے لیے ایک شرف اور انتہائی تقریم اور عزت کی علامت ہے چنانچہ وہ نیکی جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی ایک نیکی اپنے پاس رکھی سنبھال کے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا اس نے گناہوں کے ننانوے رجسٹروں کے پرسے اڑا دی فلم وزن جب وزن ہوا تو فقول سجلات وہ ایک نیکی بھاری پڑ گئی اور اس کے مقابلے میں ننانوے دفاتر ہلکے پڑ گئے کہ اس نیکی کا شرف اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس بندے کی میرے پاس ایک نیکی ہے تو یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کر لے اور وہ نیکی کر نہ سکا تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے اپنے پاس ایک نیکی لکھے گا تو اپنے پاس اس نیکی کا لکھنا یا اپنے پاس نیکی کا ہونا رکھنا اور سنبھالنا یہ اس بندے کے لیے جو باعث شرف اور اس نیکی کے لیے باعث شرف ہے جس کی مثال ہم نے سن لی اور دوسری اس میں جو ایک تاکید ہے وہ حسن کا ملا یہ نہ سمجھو کہ اس نے نیکی کی تو نہیں تھی صرف ارادہ ہی کیا تھا پتہ نہیں اس کا ثواب اس کو کتنا ملا ہوگا تھوڑا بہت لکھ دیا گیا ہوگا نہیں حسن کا ملا ایک مکمل نیکی اس کو عطا ہوگی مکمل نیکی کہ کاملہ کے ساتھ اس نیکی کو اور موقع کیا گیا اس سے یہ بات ظاہر اور ثابت ہوتی ہے کہ ایک بندے کا ارادہ خیر کرنا نیکی کی نیت کرنا نیکی کا ارادہ کرنا اور دل سے کرنا آج کل کچھ لوگ ارادے کرتے ہیں بے تحاشا مگر وہ دل سے نہیں ہوتے مصنوعی ہوتے ہیں صرف دکھاوے کی خاطر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون بندہ اپنے ارادے میں مخلص ہے ریاکار نہیں ہے اور کچھ بندے کا ارادہ یہ پورے عزم اور جزم کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے یہ سرسری ارادہ کرنا یا ریاکاری کا ارادہ کرنا یا عزم کے بغیر ارادہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں تو اس حدیث سے اس پہلے ٹکڑے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا رہے اور دل سے کرے عزم صادق کے ساتھ کرے پھر آگے دیکھیں گے نیکی اگر نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس نیکی کا ایک مکمل بھرپور اجر لکھا جائے گا ایک بھرپور نیکی وہ لکھی جائے گی جس کی ایک مثال صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبو کے تشریف لے جا رہے تھے اور یہ بڑا ایک مشکل مارکا تھا بڑا طویل سفر پہاڑوں سے گزرے وادیوں عبور کی جنگلات کا سفر طے کیا بڑا طویل سفر تھا اس وقت رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان مدینہ ما سر تم مسیرم ولا تم والدیا اللہ وحم کچھ لوگ مدینے میں موجود ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تبو کے لیے نہیں آ سکے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور باغات بھی ان کے پک چکے اپنے گھروں میں پھل کھا رہے ہیں سائے تلے بیٹھے ہیں لیکن ما سر تم مسیر ام ولاخ تم وادیہ اللہ محکم تم نے یہ تبو کے سفر میں جو وادی طے کی جو راستہ عبور کیا وہ تمہارے ساتھ ساتھ تھے حالانکہ گھروں میں بیٹھے مگر وہ تمہارے ساتھ ہے مانا اجر میں شریک ہے تمہارے جو جب تمہیں ملا یہاں آ کر وہ انہیں مل گیا گھر بیٹھ کر وجہ کیا ما حبسم الا العذر وجہ یہ ہے کہ وہ تبوک کے سفر کے لیے تیار تھے ان کی نیت موجود تھی عزم صادق موجود تھا ایک مصمم ارادہ ان کا موجود تھا مگر عین وقت پر عذر کی بنا پر نہیں آ سکے تو اللہ رب العزت نیکی کے ارادے کا پھل دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پھل عطا رما دیا کہ جو سفر تمہیں تبوک جو اجر تمہیں تبوک آ کر حاصل ہوا وہ انہیں گھر بیٹھے مل گئے تو یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا فمن ہم حسن فلم یا عمل ہے جو بندہ کسی نیکی کا ارادہ کر لے بس وہ نیکی کر نہ سکا قطب الہ دہ حسن حسن کا میلا تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھے گا اپنے پاس اپنے اس بندے کے لیے ایک مکمل نیکی بڑا یہ پیار بھرا اس لوگ آگے فعن ہم بحا و عامل ہے قطب اللہ الح دہ عشر الى سب میں الا الى آسن کیر اور اگر بندے نے ارادہ کر لیا نیکی کا اور وہ نیکی کر بھی لی تو قطب علیہ ایند اشر حسنات تو اللہ تعالیٰ لکھے گا اپنے اس بندے کے لیے اپنے پاس دس نیکیاں یہاں بھی یعنی وہی اسلوب ہے اند ہو اور لہو کا لہو اپنے بندے کے لیے بڑا اس میں پیار کا اظہار اور اندہ اپنے پاس یہ اس نیکی کا شرف ہے کیا لکھے گا دس نیکیاں الا سب صد سات سو گنا تک الا ان کثیرہ اور آگے بھی جہاں تک اللہ چاہے بڑھا دے گا تو کم از کم دس نیکیاں تو ہیں وہ اور سات سو گنا تک ان عمومی طور پر اگر نیکی واقعی اخلاص کی بنیاد پر قائم ہو تو اس کا اجر سات سو گنا ملتا ہے اور قرآن میں اس اجر کو بیان کیا گیا ہے فرمایا کہ مسل اللہ دین یونفقون امبال فی سبیل اللہ کا مسل حبت امبت سب اصنابل فی کل سمبلطن میں حب و اللہ یشا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک ایک بیج کی ایک دانے کی جو زمین میں ڈال دیا گیا اس کو بو دیا گیا تو امبت سب سنابل اس ایک بیج کی وجہ سے سات سٹے باہر کو نکلے تیار ہوئے اور فی کل سمبلت میں تو اور ہر سٹے میں سو دانے گندم کے ہر سٹے میں سو دانے تو ٹوٹل سات سو ہو گئے ان ایک بیج ایک دانہ سو دانوں کی تیاری کا باعث بن گیا اس طرح ایک نیکی اگر آپ نے کر لی تو وہ سات سو گنا اس کا اجر آپ کے لیے بڑھ جائے گا جیسے ایک بیج سات سو بیج کی تیاری کا سبب بنا اس طرح آپ کی ایک نیکی اگر اخلاص پر قائم ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا کر سات سو گنا کر دے گا اور یہاں تک محدود نہیں ہے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے یعنی سات سو گنا سے بھی بڑھا دے بلاہ واسن علیم اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا اور بڑا جاننے والا بندے کے احوال کو جانتا ہے بندے کی نیت کو جانتا ہے اس کے نیکی کے قصد کو جانتا ہے تو وہ اگر بہت ہی اخلاص پر مبنی ہے ریاکاری کاری قطر نہیں ہے اور بڑی ایک سچی طلب موجود ہے تو اللہ رب العزت واسع بڑی بسرتوں والا اجر کو اور بڑھا چڑھا کر بندے کو عطا فرما دیتے تو یہاں تک نیکی کے تعلق سے بندوں کے دو احوال سامنے آتے ہیں ایک حالت یہ ہے کہ بندہ نیکی کا سچا ارادہ کر لے مگر وہ نیکی کر نہ سکا تو اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھی جائے گی دوسری حالت یہ ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کر لے اور وہ نیکی کر بھی لے اختیار بھی کر لے تو پھر اس کی ایک نیت اس کے عزم اس کی طلب اور اس کی تڑپ کے بامطابق اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر اس کو ادا فرمائے گا دس گنا تو ہے ہی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو چالیس گنا کر دے پچاس گنا کر دے ستر گنا کر دے سات سو گنا کر دے اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے یہ تفصیل ہے حسنات کی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نیکیوں کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے آگے بمن ہم سید فلم یا عمل ہے کاتا بہ واہ لہ حسن سن کا میلہ اور جو بندہ برائی کا ارادہ کر لے گناہ کا ارادہ کر لے فلم یا عمل ہے وہ گناہ کر نہ سکا تو اللہ تعالیٰ گناہ نہ کرنے کی بنا پر اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دے گا اس نے نیکی کا عزم کیا تھا نیکی کا ارادہ کیا تھا گناہ کا گناہ کا عزم کیا تھا گناہ کا ارادہ کیا تھا اور گناہ کیا نہیں تو اللہ تعالیٰ گناہ نہ کرنے کی وجہ سے اس بندے کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دے گا یہ حدیث کا جملہ ہے اگر دیگر نصوص کو جمع کیا جائے تو اس تعلق سے بندوں کی تین حالتیں یہ تمام دلائل کو اکٹھا کر کے خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور اب گناہ کر نہیں سکا اس نے گناہ کیا نہیں ہے کیوں نہیں کیا بس اس نے سوچا یا ارادہ کیا کہ کل فلاں گناہ کرنا اب کل ہو گئی اور وہ گناہ کیا نہیں اس نے کیوں نہیں کیا یہ نہ کرنے کی وجہ دیکھی جائے گی بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے کل ہوئی اور اس کو یاد نہیں نہ رہا اس کی اس کے دماغ سے نکل گیا یا اس کے ذہن سے وہ چیز آؤٹ ہو گئی وہ گناہ کر ہی نہیں سکا تو ایسے بندے کے لیے کچھ نہیں لکھا جائے گا نہ گناہ نہ ثواب دوسری حالت یہ ہے کہ بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور پکا ارادہ ایک عزم مصمم عزم لیکن اس گناہ کو کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو سکی عاجز رہا کمزور رہا اور گناہ کر نہ سکا تو ایسے بندے کی ذمہ گناہ ہوگا جس کی دلیل نبی السلام کی حدیث ہے اذا تقابل المسلمان بسیفیہما سیف ہی و قلعہ فی النار دو مسلمان اگر تلوار لے کر آمنے سامنے آ جائیں لڑنے کے لیے تو قاتل بھی جہنم اور مقتول بھی جہنم صحابہ نے پوچھا حاض القاتل فما باد المقول رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم قاتل کا جہنم میں جانا ہم نے سمجھ لیا اس نے قتل کیا لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا وہ تو قتل ہوا ہے قتل کیا نہیں اس نے رسول اللہ وسلم نے کیا جواب دیا قتل اس لیے کہ وہ ارادہ کر چکا تھا اپنے ساتھی کو مارنے کا قتل کرنے کا برائے کا ارادہ وہ کر چکا تھا تبھی تلوار لے کر سامنے آیا مگر کمزوری اور عجز کی بنا پر قتل نہیں کر سکا اور قتل ہو گیا تو اس کا قتل نہ کرنا اس کے ضعف اور اس کی آجزی اور اس کی کمزوری کی بنا پر تو گناہ تو اس کو ملے گا اور تیسری حالت یہ ہے کہ بندے نے گناہ کا ارادہ کیا مگر وہ گناہ اس نے نہ کیا اس گناہ سے بعض آ گیا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر اس کو عین وقت پر اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا اللہ تعالیٰ کی خشیت غالب آ گئی اور اس کا ڈر اس کے دل پر چھا گیا اور اس خوف سے وہ خوف سے وہ کانپ اٹھا اور اس گناہ کو اس نے ٹھوکر مار دی اور گناہ کو چھوڑ دیا تو ایسے بندے کو نیکی دی جائے گی اجر دیا جائے گا کہ اس نے ایک تو گناہ کیا نہیں حالانکہ عزم تھا پورا اور دوسرا عین وقت پر اللہ کا خوف آ گیا اور یہ خوف بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے مومن کا بہت ہی قیمتی فرمایا ہے حدیث میں اس کے نظائر موجود ہیں مثلا وہ قصہ تین افراد کا بنی اسرائیل کے جو کہیں جا رہے تھے راستے میں طوفان آ گیا تو طوفان سے بچنے کے لیے وہ ایک پہاڑ کی غار میں داخل ہو گئے طویل روایت صحیح بخاری میں اور طوفان کی شدت سے ایک چٹان سرکتی ہوئی اس غار کے دھانے پر آ کر رک گئی راستہ بند ہو گیا اب بڑی بھاری چٹان کیسے ہلائیں اسے مانا ان کی موت یقینی کیونکہ راستہ بند ہو چکا ہے اب ان تینوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تینوں نے اپنی کسی نیکی کا وسیلہ پیش کر کے وہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے ان میں سے ایک شخص کی دعا کیا تھی اس کی نیکی کیا تھی الہ العالمین تو جانتا ہے کہ میں نے ایک نیکی کی تھی اور اس کی ایک عام ذات چچا ذات بہن تھی جو کسی بنا پر فقیر اور کلاش ہو گئی تنگ دست ہو گئی اور اسے کچھ رقم کی ضرورت پڑ گئی اور وہ میرے پاس آئی اور ایک سو بیس دینار سونے کے سکے میں دینے پر راضی ہو گیا اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ گناہ میں ملوث ہے وہ انکار کرتی رہی مگر میں اصرار کرتا رہا اس گناہ پر مصمم ایک عزم میں نے کر لیا تھا بالآخر وہ مجبوری کی ماری تیار ہو گئی اور جب اللہ کی حد پامال کرنے کا وقت آ گیا تو عورت زاروں کے دار ہونے لگی اللہ تعالیٰ کے خوف کی دہائیاں اور واسطے دیے مجھے اور یا اللہ مجھے تیرا ڈر آ گیا تیرا خوف آ گیا اور میں اس گناہ سے دور ہوا نفور ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ رقم بھی اس کو دے کر اس کو رخصت کر دیا اور یہ سارا تیرے خوف کی بنا پر اور تیرے ڈر کی بنا پر یا اللہ اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے خالص تھی تو ہمیں یہاں سے نجات دے دے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے تو وہ چٹان سرک گئی دو چیزیں تھیں ایک اس کے خوف کی شدت اللہ تعالیٰ کا شدید ترین خوف دوسرا اس کے اخلاص کی قوت اس نے گناہ کا عزم کیا تھا مگر عین وقت پر اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر اس گناہ کو ٹھکرا دیا اور اس کے بعد آ گیا اخلاص کی طاقت تھی اور خوف کی قوت تھی جس سے وہ چٹان سرک گئی اور تینوں کی دعا کے نتیجے میں اتنا راستہ بن گیا کہ تینوں آرام سے نکل گئے اور بعض احادیث میں چٹان ریزا ریزا ہو گئی تقتا کے سخرا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی یہ نیکی کی قوت اخلاص کی قوت اور خشیت الہی کی قوت اسی طرح کا واقعہ ہے اور فرد کا الکفل نامی فرد کا مسن احمد وغیرہ میں ہے اور وہ بھی اسی طرح کا معاملہ اس کے پاس ایک خاتون مجبوری کی ماری آئی اور کچھ رقم کا اس نے تقاضا کیا اور کفل مالدار تھا مگر بڑا گناہ گار بڑی اللہ کی حدیں پامال کرنے والا مشہور تھا اپنے علاقے میں ایک بدمعاش اور بد کردار اس نے اس عورت کہ حسن سے پر ہو کر پیسے دینے کا وعدہ کر لیا غالباً ساڑھ یا ستر دینار سونے کے سکے مگر ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کی بات رکھی اور وہ عورت مجبوری کے ماری تیار ہو گئی رات کی تاریخی میں آ گئی اور کفل نے دروازہ بند کر کے جب اللہ کی حد پامال کرنا چاہی تو عورت بھی رو پڑی اور اس نے کفل کو اللہ تعالیٰ کے خوف کے واسطے دیے اور کفل پر عین وقت پر اللہ تعالیٰ کا خوف تاری ہو گیا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے وہ پیسے بھی اس کو دے کر رخصت کر دیا اور اتفاق ایسا کہ اسی رات کفل کے کمرے میں ایک اور مہمان آ گیا اور وہ مہمان انسان نہیں تھا ملک الموت تھا جس نے کفل کی روح قبض کر لی اور اس کا انتقال ہو دنیا کو معلوم نہیں کہ رات کی تاریکی میں کفل کے گھر میں یا اس کمرے میں کیا سرزد ہوا کیا قصہ رونما ہوا صبح جب لوگ اپنے کاروبار کے لیے نکلے اور کفل کے گھر کے پاس سے یا کمرے کے پاس سے گزرے تو دیکھا دروازے پر موٹا لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ للکفل اللہ نے رات کو کفل کے سارے گناہ معاف کر دی جب دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے تو آگے اس کی میت بڑی ہوئی تھی انتقال ہو گیا تو اس قصے میں کئی باتیں ہیں اس کا گناہ کا ارادہ اور گناہ کو چھوڑ دینا اللہ کے خوف کی بنا پر اور پھر انتقال کر جانا اور اللہ رب العزت ایسے بندوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے چنانچہ دروازے پر موٹا اللہ نے لکھوا دیا کہ اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا تو یہ جانتی تھی کہ کفل بڑا ہی بدماش ہے بڑا بد کردار ہے اور رات کو گناہ کرتے کرتے مر گیا ہوگا دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا مگر خال کے کائنات نے اس کو آخرت میں جنت عطا فرما دی اور دنیا میں اس کی عزت اور اس کے اکرام کے سارے تقاضے پورے فرما دیے تو یہ بھی ایک حالت ہے کہ بندہ گناہ کا ارادہ کر لے مگر اہم وقت پر گناہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر اور اللہ رب العزت کی خشیت کی بنا پر اور گناہ کے تعلق سے دوسری حالت کیا ہے فعین ہوا ہم کا بہ واہ سید واحد کہ بندہ گناہ کا ارادہ کر لے اور گناہ کر بھی لے وہ گناہ کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ کیا لکھے گا ایک گناہ لکھے گا ایک گناہ لکھے گا فائن ہوا ہم اگر بندہ گناہ کا ارادہ کر لے تو عام اور وہ گناہ کر بھی لے یہاں اندہ کے الفاظ نہیں کہتا اللہ واہ سید واحدہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گناہ لکھے گا نیکی کے لیے الفاظ ہے کہ اپنے پاس ایک نیکی لکھے گا یہاں اپنے پاس کے الفاظ نہیں ہیں بس اللہ اس کا ایک گناہ لکھے گا یعنی ملائکہ کو حکم ہے کہ ایک ہی گناہ لکھو نیکی اگر ارادہ کیا اور کر لی تو وہ تو کم از کم دس نیکیاں اور ستر گنا تک اور سات سو گنا تک اور جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے لیکن گناہ اگر ارادہ کیا اور کر بھی لیا تو وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا دس نہیں ستر نہیں سات سو نہیں بلکہ ایک ہی گناہ اس کا لکھا جائے گا تو یہ دین اسلام کی ایک بڑی وسعت اور سماحت اور انتہائی عظیم و شان برکت کا ثبوت بھی ہے اور اظہار بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر جو سماحت اور وسعت کی بنیاد ہے وہ صحابہ کرام کی ایک استحامت ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کی اس عظیم جماعت کا امتحان لیا اور بڑا کڑا امتحان دین سارا امتحان ہے جہاد ایک امتحان ہے روزہ ایک امتحان ہے فرائض امتحان ہے نماز امتحان ہے وضو امتحان ہے اور بہت سے لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور بہت سے ناکام بھی مگر یہ امتحان بڑا ایک کڑا سمجھے کہ ناممکنات میں سے اللہ تعالیٰ کی وحی اتری و ان تب دو معافی انفسکم و تو خواصف کم بہ جس کا معنی تمہارے دلوں میں جو بھی خیال آئے اسے تم ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ نے حساب لینا اب دل میں وساوس آتے ہیں خیالات آتے ہیں اور حام پیدا ہوتے ہیں نیک بھی برے بھی تو ظاہر کرو یا دل میں ان کو چھپا کر رکھو اللہ تعالیٰ نے امتحان تمہارا تم سے حساب لینا جو حاصل سے اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا یعنی دل میں جو خیال پیدا ہوا ظاہر کیا یا نہیں کیا ظاہر کرنے کی دو صورتیں ایک اس پر عمل کر لیا یا اس کو زبان سے بیان کر دیا تو اللہ تو بھی حساب لینا ہے عمل پر بھی حساب لینا ہے زبان کے اظہار پر بھی حساب لینا ہے اور دوسرا یہ کہ ظاہر نہیں کیا دل میں چھپائے رکھا اللہ نے تو بھی حساب لینا اس حامیہ کلام وحی کو سن کر ایک سناٹے میں آ کے پریشان ہو گئے یہ بات تو ناممکنات میں سے اب دل میں جو خیالات آتے ہیں اس میں کسی انسان کو کنٹرول نہیں ان شیفان یہ دلی مزل انسان ہی مجرا دم ہی شیطان انسان کے اندر گردش کر رہا ہے انسان کے خون کے ساتھ ساتھ ہر جگہ اس کی رسائی ہے اور وہ طرح طرح کے خیالات اور وساوس انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے اس میں تو کسی کو کنٹرول ہے ہی نہیں ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم جو میرے دل میں خیالات آتے ہیں بڑا ان سے میں تنگ ہوں بڑا بیزار ہوں بعض اوقات ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ مجھے کوئی آسمان تک لے جائے اور وہاں سے دھکا دے کر زمین پر پٹخ دے وہ آسان ہے مگر وہ خیال بڑا بھاری اور مشکل رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا الحمد للہ جعل امر الوسوسہ یہ اس اللہ کے شکر اور اس کی حمد ہے کہ اس نے شیطان کا معاملہ بس مسجد تک محدود رکھا ہے شیطان کے بس مزے ہوتے ہیں یہ خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر کہ اس نے شیطان کا سارا معاملہ بس تک رکھا اور بساوس سے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بساوس کے مقابلے میں شریعت دیے دین عطا فرمایا آیات بینات بھیجی اب یہ آیت کریمہ جو اتری سورہ بقرہ کی جو آخری آخری رکوع میں کہ دل میں جو خیال آئے ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ نے حساب لینا اس پر صحابہ پریشان ہو گئے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کیا کہ سائد نے کمر توڑ دی اللہ تعالی نے جہاد کا حکم دیا ہم نے گلے کٹوا دیے روزوں کا نمازوں کا تو ہم نے فرائض کیا نفل ادا کیے روزے فرضی بھی رکھے نفلی بھی رکھے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہم نے کھڑے کھڑے بے تحاشا مال خرچ کر دیا لیکن اس پر کیسے عمل ہو جو دل کے خیالات اور دل کے مساوس ہیں ان پر کیسے عمل ہو خیالات پر تو کسی انسان کو کنٹرول نہیں اب ہر برے خیال پر اگر حساب ہوگا تو انسان تو مارا گیا کیا مخرج اور کیا نجات کا راستہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی کہ تم ایمان لے آؤ میرے ساتھ بنی اسرائیل والا معاملہ مت کرو جنہوں نے موسا علیہ السلام کی بات سن کر کہا سمعنا و وہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی تم سمعنا و اطاعنا عطا نہ کہہ کہ اللہ تیرا فرمان ہم نے سن لیا اور قبول کر لیا اطاعت کر لی اور پھر تم معاملہ اللہ کے سفرد کر دو اللہ رب العزت دلوں کے احوال کو جانتا ہے اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے چنانچہ صحابہ کا امتحان لینا تھا صحابہ کامیاب ہو گئے سمجھنا رب تعالی نے جو فرما دیا ہم نے سن لیا اور سن کر قبول کر لیا چنانچہ فوراً اللہ تعالیٰ کی دوسری وہی آ گئی لا فلف اللہ اللہ الا وسعها اللہ تعالیٰ کسی نفس کو کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا یعنی یہ بات بندے کی طاقت سے باہر ہے اور اللہ رب العزت طاقت سے بڑھ کر کسی بندے کو تکلیف نہیں دیتا اور یہ معاملہ بندے کی طاقت سے باہر ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ حکم اٹھا لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا صرف صحابہ کرام کی استقامت کا ان کے جذبہ اطاعت کا اطاعت گزاری کا اور وفا شعری کا امتحان لینا تھا اور صحابہ اس میں سو فیصد کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اس سخت حکم کو اللہ نے اٹھا لیا اور غالبنی نبی علیہ السلام کی حدیث اسی استقامت کا سلا ہے عظیم و شان سلا جو بندے کے دل میں خیال آتے ہیں اچھے بھی اور برے بھی اچھے بھی اور برے بھی اچھا خیال آ جائے نیکی کا عمل صالح کرنے کا اور بندہ وہ نیکی کر نہ سکا تو اللہ رب العزت اچھے خیال پر عزم صادق پر اس عزم مصم پر اس بندے کے لیے اپنے پاس ایک اجر لکھ لے گا اور بندے کے لیے وہ نیکی اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گی اور اگر اچھا خیال نیکی کا خیال آ گیا اور بندہ وہ عمل کر بھی گیا تو اللہ رب العزت اس کی طلب اس کی تڑپ اس کے اخلاص کی شدت اور اس کی محبت کے مطابق اس کو اس کا اجر دے گا کم از کم دس گنا تو ہے ہی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ چاہے تو پچاس گنا دے دے ستر گنا دے دے سات سو گنا دے دے اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے اس کے ہاں اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں دراجات کی کوئی کمی نہیں اور نعمتوں کی کوئی کمی نہیں اور پھر اگر بندے کے دل میں برائی کا خیال آ جائے اور برائی کر نہ سکا تو اللہ رب العزت برائی نہ کرنے پر بشرطے کہ برائی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر ہو تو اس کو ایک نیکی ادا فرما دے گا اس خشیت کا اجر دے گا اور ثواب دے گا اور اگر بندہ وہ برائی کر گیا کر بیٹھا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا بلکہ بعض حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو منع کرتا ہے مت لکھو ابھی انتظار کرو بندہ یہ گناہ کرتا ہے یہ نہیں کرتا نہیں کیا تو اس کو اجر دے دو ایک ثواب لکھ دو اور اگر کر لیا تو ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ چھ پہر انتظار کرو چھ گھڑیاں ستہ ساعت کے الفاظ ہیں یہ الجام الصغیر میں یہ روایت شیخ ابانی نے اس کو صحیح کہا ہے چھ گھڑیاں انتظار کرنے کا ذکر ملتا ہے بندے نے گناہ کر لیا اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے مت لکھو گناہ ہو چکا ہے چھ گھڑیاں انتظار کر لو بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس گناہ کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں اور اگر توبہ نہیں کر پایا توبہ نہیں کی اس نے تو پھر ایک ہی گناہ لکھو نیکیوں کا یہاں اصول نہیں چلے گا کہ نیکیاں آپ سات سو گناہ لکھ دیں گناہ جو ہے وہ ایک ہی لکھا جائے گا اس حدیث کا اصل مستاق یہی ہے کہ بندہ اپنے دل میں ارادہ ہمیشہ حسنات اور صالحات کا رکھے ارادے کو نیک اور نیک تر بنانے کی کوشش کرے برے ارادے سے بچے اور ارادہ اگر برائی کا پیدا ہو جائے تو اللہ کی خشیت سے اس ارادے کی نفی کر دے تاکہ اس کی محبت اور محبت جو ہے نیکیوں کی صورت میں اس کو اور حاصل ہو اور ارادہ اگر برائی کا ہو جائے تو گناہ سے گریز کرے گناہ سے اجتناب کرے اور اگر گناہ گیا تو فوراً توبہ کر لے کیونکہ چھ گھڑیاں اس بندے کا انتظار ہوتا ہے کہ بندہ اب توبہ کر لے اب توبہ کر لے اب توبہ کر لے اور اگر بندہ فوری توبہ کر لے تو پھر وہ گناہ جو ہے وہ لکھا نہیں جاتا بلکہ توبہ کرنے پر اس گناہ کو بخش دیا جاتا ہے اور معاف کر دیا جاتا ہے وینا فاحل اور و فوتہ ہوں ذکر اللہ فسط فرو یہ اللہ تعالیٰ کے متقی بندے فست فروب کوئی معصیت ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی ان کو یاد آتی ہے اس کا خوف بیدار ہو جاتا ہے اور وہ فوراً توبہ اور استغفار پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اللہ ان گناہوں کو اس گناہ کو بخش دیتا اور معاف کر دیتا بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کا اشاد گرامی ایک بندہ اگر گناہ کر لے اور گناہ کر کے فوراً توبہ کر لے تو اللہ فرشتوں سے کہتے کہ انگرو الا ابدی میرے بندے کو دیکھو ادن ضم اس نے ایک گناہ کیا وہ عالم ان نہ یا اور اسے یہ بات معلوم ہے کہ اس گناہ کو بخشنے والا ایک رب موجود ہے رب تعالی اس کو بخشنے والا موجود ہے اور دیکھو کس الحا اور شدت اور استرار کے ساتھ یہ توبہ کر رہا ہے اور میں اس کو معاف کر دیتا ہوں بندے سے پھر وہی گناہ ہو گیا دو دن بعد چار دن بعد مہینے بعد پھر وہی گناہ ہو گیا پھر توبہ کرنے پہنچ گیا اللہ پھر وہی فرما رہے اور بندہ معاف ہو گیا بخشا گیا اور پھر وہ تیسری بار پھر وہ گناہ ہو گیا بندہ پھر توبہ کرنے پہنچ گیا اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے دیکھو میرا بندہ پھر وہ گناہ کر کے آ گیا اسے اس بات کا یقین ہے اس گناہ کو بخشنے والا رب تعلیٰ ہے اور توبہ کر رہا ہے اب میں اس کو معاف کرتا ہوں تم گواہ رہو اور آئندہ اگر یہ گناہ یہ کرے دوبارہ تو میں اس کو پہلے سے معاف کر چکا مطلقاً اس کے لیے بخشش ہے اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ آئندہ ان گناہ پہلے ہی معاف کر دیا گیا مانا اس بندے کا جو منہج وہ سامنے آ چکا ہے ایک گناہ اس نے تین بار کیا اور تینوں بار کر کے اس نے توبہ کر لی تو اس بندے کا جو منحج ہے وہ واضح ہو چکا کہ بندہ یہ جب بھی کبھی گناہ کرے گا فوری توبہ کر لے گا تو اللہ رب العزت نے بھی فوری بخشنے کا وعدہ فرما لیا بلکہ پہلے سے ہی اس گناہ کے بخشنے کا وعدہ فرما لیا تو یہ ایک ایک بہت بڑا تذکیہ ہے جیسے اللہ رب العزت نے اہل بدر سے فرمایا تھا اے ملو معاشرے تو فعید نکت فرت اے بدر میں شریک ہونے والے میرے پیغمبر کے ساتھی ہو اتنی بڑی نیکی ہے کہ آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو تمہیں پہلے سے بخش دیا گیا ہے یہ منع نہیں کہ جو ان کو گناہوں کی اجازت دے دی گئی گناہوں کی چھوٹ دے دی گئی نہیں بلکہ جو انہوں نے بدر میں شرکت کی اتنے عظیم و شان نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ ان کو یہ دیا کہ ان کے دلوں کو استقامت دے دی اور ان کے دلوں کو ایک اعمال صالح پر قائم کر دیا اور گناہوں سے ان کو دور کر دیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی اب تم جو مرضی کرو تمہیں بخش دیا گیا تم معافی کے مستحق ہو تو جو مرضی کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب تم گناہ بھی کرتے رہو تو قابل معافی ہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ ان سے گناہ اب سرزد نہیں ہوگا بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہیں گے اور اگر ہو بھی گیا بتقادہ بشریت تو اللہ رب العزت ان کو فوراً توبہ کی توفیق دے دے گا اور یہ گناہ کے معاملے کو صاف کروا لیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے فرمایا تھا جب انہوں نے جیشر اسرا کو تیار کرنے میں بے تحاشا مال خرچ کیا اور لدے فضے جو ہیں وہ گھوڑے دے دیے اونٹ دے دیے اور سو سونے کی اشویاں دے دیں تو رسول اللہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا تھا کہ ماں غر عثمان ماں بعد اليوم کہ عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نیکی کرے تو بھی نقصان نہیں ہوگا اور گناہ کرے تو بھی نقصان نہیں ہوگا نہیں بلکہ عثمان ایک ایسا عمل کر گیا کہ اللہ اس عمل پر راضی ہو گیا اور عثمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی استقامت دے دی ایسی توفیق دے دی کہ صرف نیکیاں ہی نیکیاں سرزد ہوں گی گناہ سرزد نہیں ہوگا اور ویسے بھی عثمان غنی کا مقام کیا تھا ان کا مقام یہ تھا کہ سچا افدا حیا سچا حیا دار اور سچا حیا دار وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی حیا ہو اور اللہ کی حیا کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی معصیت اور گناہ اس کے سامنے آئے تو اللہ کی حیا کے تقاضے اس کے سامنے آ جائیں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر وہ اس گناہ سے بعد آ جائے اس گناہ کو ٹھکرا دے یہ سچی حیا ہے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا منج تھا اور تمام جو صحابہ تھے اہل اسلام ان سب میں زیادہ سچی حیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی یہ حدیث ایک بڑی عظیم بشارت بھی ہے اور دین اسلام کی سماحت اور وسرت کی دلیل بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے تقاضے سمجھ لیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اقول و قول حاضہ وصطفی اللہ علیہ ولکم باخل زبانہ الحمد للہ رب العالمین